الباب الثامن والثلاثون باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه اپنے گھر والوں اور اپنی باشعور اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دینے اور انہیں اس کی مخالفت سے روکنے انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے باز رکھنے کا بیان وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا اللہ تعالی نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اور فرمایا اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي روايه أنا لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اسے پھینک دو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے بخاری و مسلم ایک روایت میں اس طرح ہے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نواحي الصحفة حضرت أبو حفص عمر بن أبي سلم عبد الله بن عبد الأسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ یعنی ام المؤمنین حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پیالے میں گھومتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ چنانچہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا بخاری و مسلم وعن ابن عمر اللہ صلی اللہ علیہ راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول ومسؤول عن عن رعيته رعيته فكلكم راع متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا امام یعنی حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں بعض پرس ہوگی آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی گھر میں رہنے والے بچے اور دیگر افراد کے بارے میں بعض پرس ہوگی خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اس سے اس کی رعیت یعنی مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا چنانچہ تم سب اپنے اپنے دائرے میں نگران اور ذمہ دار ہو اور سب سے ان کی اپنی اپنی رعیت کے بارے میں بعض پرس کی جائے گی بخاری و مسلم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن حضرت عمر بن شعیب رضي اللہ عنه اپنے باپ اور وہ یعنی شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو اور جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز میں سستی کریں تو اس پر انہیں سرزنش کرو اور ان کے درمیان بستروں میں تفریق کر دو یہ حدیث حسن درجے کی ہے اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن بن معبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مر بالصلاة بلغ سبع حضرت ابو سریا صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بچے کو سات سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور دس سال کی عمر میں اس پر یعنی نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی گوش مالی کرو یہ حدیث حسن ہے اسے ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے اور ابو داود کے الفاظ یہ ہیں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں